The opening ayah, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا This verse was revealed which means that say, O Rasul sallallahu alayhi wasallam, that I worship only my Allah and none else but Him, and I do not ascribe anything as a partner unto Allah Azza wa Jal, and nobody will ever be able to rescue and save me from Allah and His chastisement and anger, and I will never find any place of refuge to get away from Allah Ta'ala's punishment. Now this verse was revealed upon our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam when the disbelievers, the mushrikeen of Makkah, as they had done on many, many other occasions, over and above the physical punishment, where they made proposals of a compromise, of an interfaith or intrafaith, a mixing of religions. So one occasion when they said, Irji' ila dini abaik, that why don't you return and revert to the religion of your forefathers? It was idol worshipping. Allah Ta'ala revealed this verse to emphatically close up any doors for any compromise in the basics of our deen. Similarly, there can never be a compromise or unity with those who are the enemies of Sahaba radiallahu anhu, the Shia, the Rawafid, who have a totally different religion in every aspect, their kalima, the adhan, the profuse hatred for Sahaba radiallahu anhu majma'in, saying the most derogatory things of those who are the most revered souls to us, our respected mother Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, such vile statements against her honor and integrity, that is of such a high level that Allah Azza himself personally intervened when attacks were made on her honesty and integrity and her chastity the month of Sha'ban that we presently enjoy, a great month. The word Sha'ban means that which branches out into different things. It was originally called Sha'ban. The Arabs in this month used to disperse and go out in search of water and pastures. But for us, the meaning carries a greater weight that it is a month that one should branch out in as many good deeds as possible in preparation for the coming month of Ramadan, the month in which a mu'min peaks in one's ruhaniyat, spirituality, connection with Allah Azza wa Jal. It was noticed by those Sahaba radiallahu ajma'in who were very close to Nabi sallallahu alayhi wasallam and various numerous Sahaba of them posed the question to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Hazrat Usama bin Zayd radiallahu anha, Hazrat Aisha radiallahu anha, Hazrat Umm Salama radiallahu anha testifying, Hazrat Anas bin Malik radiallahu an, in differing words, in different circumstances, summary of it is, لم أراك تصوم من شهر ما تصوم من رمضان ما تصوم من شعبان that of all the months out of Ramadan, in the optional months of fasting, we do not see you fasting as much as you do in the month of Ramadan, in the month of Sha'ban. Sometimes Rasulullah would fast the entire month of Sha'ban and joining up to Ramadan on one occasion, Musalama radiallahu anha, it was almost as if two months consecutive fasting. But on other occasions, Rasulullah left out fasting in parts of Sha'ban or the month of Sha'ban, in parts of Sha'ban to show its non-compulsion that it is different from the month of Ramadan. However, optional fast, nafal, was observed by Rasulullah sallallahu abundantly in the month of Sha'ban. Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam was asked a question as to why do you fast so excessively in this month as compared to other months optionally. Various reasons were given by Nabi sallallahu alayhi wasallam. ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان and also لتعظيم Ramadan one is a prelude the veneration and the greatness of Ramadan requires that we give it its veneration well before time when there is a very, very important event about to take place, then the preparation for it happens well before that. And the peak of a mu'min's connection with Allah Ta'ala is the month of Ramadan. So as a veneration, as a respect of Ramadan, we pray, prepare for it in advance by means of this month of Sha'aban. Nabi Karim Sallallahu also says that it is a month that many, many people are negligent about its greatness because it comes between two great months. Preceding Sha'ban comes the month of Rajab, one of the four sanctious months, and succeeding it coming after it, the month of Ramadan. So because it is wedged between two great months, people are generally oblivious, negligent about his greatness. So to emphasize to the Ummah the importance of this month, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would optionally fast in it. Another reason given by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam شهر ترفع الأعمال فيها إلى رب العالمين. It is a month in which good deeds are presented on an annual presentation to Allah Azza wa Jal. Though Allah Ta'ala knows at every given split second what we do, what we say, what thoughts we harbor, and everything we say, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Whether it is something small and minute, something big and great, everything is being written continuously but so as to inspire us, there is also this yearly annual presentation of the book of deeds to Allah Azza wa Jalla in His court. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, أحب أن يرفع عملي أن يرفع عملي وأنا صائم. I wish that when my deeds are being elevated and presented in the court of Allah Ta'ala, I'm in a state of fasting, a state that draws the mercy of Allah Ta'ala. When a person runs a race, then the full effort and all the energy is saved for the last stretch, where one tries to push oneself as hard as possible. So knowing that this yearly presentation happens, we also try as much tawbah, as much repentance as possible, as much good deeds to add on to that presentation in the great court of Allah Azza wa Jal. We also have within this month of Sha'ban another reason Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave for fasting, that it is a month in which the names of all of those who are going to die in the coming year وَيَحِبُّ أَن يُكْتَبَ أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ who are going to die in the coming year decreed by Allah Ta'ala. So I wish that that Sha'ban in which my death is decreed for that coming year, that I wish I am in a state of fasting again to draw the mercy of Allah. So we should have this great worry, fikr and concern about death, qabr, akhirah. Therefore our kabirin and mashayikh greatly emphasize the importance of muraqabah, of contemplation, of death, sakarat of death, the various sayings of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam of exactly what transpires in the qabr, the questioning of Munkar and Nakir, Jannah, uh, the qabr is a garden from Jannah, or a pit from the pits of the fire of Jahannam, the various ni'mas and favors that Allah has kept in store for a believer in the qabr, the severe punishment, so much so that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, that were it not for fear that you would stop burying your dead, I, wish, I would have made dua that Allah Ta'ala enables you to listen to the shrieks of those who are being punished in the qabr. All the other creation besides insan and jinn can hear those. And then to contemplate, reflect on the akhirah, the various stages of the akhirah, the presentation of book of deeds, our standing up in the court of Allah Ta'ala, the weighing of actions, immediate coming back to life, resurrection, to have this istihdar of these at all times, to have it in our conscience, Hazrat Umar bin Abdul Aziz rahimullah was asked that when was the turning point in your life? He says, one day I was lashing my slave when he turned around and said, O oh Umar, fear that night, that the next morning that will come after the night will be the day when you will have to stand up for hisab in the court of Allah Ta'ala. He says, this had such an impact on my heart, was the means of my tawbah and repentance. We also have the 15th night of Sha'ban, Laylatul Nisfim in Sha'ban, also known as Laylatul Bara'ah, the night of emancipation, of being at distance and given a guarantee for eternal safety from the fire of Jahannam. Allah Ta'ala forgives in great abundance on the 15th night of Sha'ban. So on that night, abundant tawbah, istighfar, and lots and lots of dua. There are those whose duas, whose maghfirah does not happen, even on such a night. There was a tribe in the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in Arabia, the Banu Kalb, renowned for possessing an abundance of goats, sheep, so people are forgiven in such abundance as is equivalent to the hairs on the backs of those goats and sheep. But there are few people who even on such a night are not forgiven by Allah Ta'ala. A person who is a mushrik, who ascribes partners to Allah Ta'ala, praises be to Allah who saved us from open shirk. But very important to check our niyyah and intention that it is exclusively and purely for Allah Ta'ala at all times, ikhlas. One who harbors ill feelings towards others, one who openly and blatantly disobeys one's parents, one who consumes alcohol, by extension all forms of intoxicants, one who cuts and severs family ties and relationships. Amongst those who are not forgiven, those who wears the clothing below the ankles are those not forgiven even on such a night. And then we have after that the Mubarak month of Ramadan, the peak of good deeds, the most important amal in Ramadan. One is fasting, and Allah Ta'ala tells us in the Quran Azim, related to such majalis and gatherings, one of the main objectives is to acquire the quality of taqwa, to have Allah in our conscience and obey His commands, stay away from His prohibitions at all times, not just for Ramadan, for taqwa to become second nature. Main, the summary of taqwa, which is mentioned in the Quran Adhim more than anything else, is to stay away from haram and sin. So fasting teaches us that lesson, that just as in fasting you stay away from food, drink, relations with one's wife, which are normally halal, to abstain during the period of fasting, to accustom ourselves to abstention from that which is haram at all times. Then month of Ramadan is month of tilawat of Quran Sharif. Nabi kareem sallallahu alaihi in the month of Ramadan would mutually have Quran reading with Hazrat Jibril alayhi salam. In the last month of Ramadan, two readings had taken place of whatever Quran Sharif had been revealed. So abundant tilawat and recitation of Quran Azim. We've seen our akabirin, our mushayikh, our beloved respected Ustad, Hazrat Rahman Mia rahimahullah, the month of Ramadan would be totally focused, would relish and enjoy listening to Quran Sharif from Fajr right up till almost just before Isha, with a little break at the time of Dhuhr, even iftar would take place in the class, and would mention that love Quran, that it becomes like food for you. Month of dua, many, many opportune moments of acceptance of dua. The whole period of fasting, duas are never rejected. Just before iftar, duas are readily accepted by Allah Ta'ala every night in Ramadan, at least one dua is guaranteed acceptance. So month of abundant dua, fasting also teaches us the lesson of sabr, of subduing one's desires, of curbing the nafs from temptations of haram, from curbing anger, etc. So a month of subduing one's desires, also a month of feeding, of generosity. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's generosity was like a fast-blowing wind, and in the month of Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's generosity would peak and that with the most at the time of, of having the mutual reading with Hazrat Jibreel alayhi salam. So feeding, contributing towards feeding at the time of iftar is a very, very noble act. It is a means of forgiveness of sins. It is a means of emancipation from Jahannam. And very importantly, a means of getting the reward of those whom we had fed at the time of iftar. So spending, being generous, spending at the time of iftar. Allah Azza give us the tawfiq. Let us beg Allah Ta'ala to keep us steadfast Hidayat is and tawfiq is only from Allah Azza wa Jal. And Allah Ta'ala enables us to reach the month of Ramadan.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 ایک سائل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو قیامت کے آنے کی کیا جلدی ہے آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی تو وہ صحابی شرمندہ ہوئے تو شرمندگی کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا اللہ اور رسول ہم نے تو کوئی دوسری چیز روزے زکوٰۃ اور صدقہ زیادہ نہیں کیے ہیں البتہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ جملہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ حشر فرمائیں گے جس سے محبت ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس جملے کو سننے کے بعد ہم خوشی سے جوم اٹھے اور بے انتہا خوشی ہو گئی اس کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں تاکہ رب کائنات حشر میں انہی قدسی شخصیات کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے شیخ ابو الحسن جوہری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کا بڑا ہی اثر پڑتا ہے ایسا اثر کہ ایک جانور کتا ہے جس کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے جب انہوں نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی دقیا نوز بادشاہ کے زمانے میں چند قدسی شخصیات نے اپنے ایمان کے بچانے کے لیے ہجرت کی اور جن کو اصاب کہب کہا جاتا ہے تو ایک گار میں انہوں نے پناہ لے لی اور ان قدسی شخصیات کی محبت میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا اور وہ کتا گار کے دہانے پر بیٹھا اور اس کتے کے اس گار کے دہانے پر بیٹھنے کو اللہ تعالی نے وہ کلبہم باشتن ذراعی سے یاد اور تذکرہ کیا گویا کہ اس کتے کو اللہ والوں کی محبت تھی صالحین کی محبت تھی اللہ تبار کو تعالیٰ نے اپنی مقدس کلا میں اچھے پیرائے میں اس کا تذکرہ کیا لہذا جو لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحبت رکھتے ہیں ضرور ان کا اثر آتا ہے ہم ڈابیل میں پڑھتے تھے تو رمضان میں اخیری عشرے میں اپنے پیر و مرشد مفتی احمد خان پوری صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اور ہمارے ایک ساتھی تھے مفتی عبد المجید صاحب یہاں کے ایک مفتی فاروق منٹی صاحب کلاش ڈوب کے وہ ساتھی ہیں تو وہ بہت سارے دنوں کے بعد مجھے میرے پاس آئے کہ میں حضرت کے پاس جانا چاہتا ہوں مگر کشمیر سے گجرات تک کا سفر بہت کٹھن ہے بہت دور ہے پہلے تو سری نگر سے جموں آنا پڑتا ہے تقریباً بارہ گھنٹے کا پہاڑی طویل سفر ہے اور اس کے بعد وہاں سے ٹرین کا ٹکٹ کا بننا اور پھر ہمارے ریاست کے حالات پھر جگہ جگہ پوچھ تاچھ ہر بہت ساری ریاستوں سے گزرنا پڑتا ہے پہلے پنجاب آئے گا پھر ہریانہ پھر دلی پھر راجستھان اس کے بعد گجرات آئے گا تو ہر اسٹیٹ کی پولیس جب دیکھ رہی ہے شکل و صورت سے کہ یہ کس ریاست سے ہے تو پورا سامان چک پورا اتارنا پوری پوچھ تاچھ سائڈ میں لے جانا اور پیسے لینا کیونکہ بہانا ہے ان کو اس لیے ہر کوئی ڈرتا ہے اپنی ریاست سے دوسری جگہ جانے سے اب ایک دن وہ آئے ہمارے ساتھ تو تین دن ڈابیل میں تھے تو اس کے بعد جب واپس آئے آج تقریباً بیس سال ہو گئے کبھی کبھی وہ مفتی صاحب مجھ سے ملتے ہیں تو جب تذکرہ ہوتا ہے تو مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب جو اس دن ہم نے تین دن وہ ڈابیل میں لگائے تھے اس کا اثر ابھی بھی چل رہا ہے بڑی کتابیں پڑھاتے مسلم شریف پڑھاتے ترمیزی شریف پڑھاتے اور فرماتے اس کا ذائقہ ابھی بھی نہیں جا رہا ہے <clears throat> لہذا یہ صالحین کی صحبت ایک اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سور فاتح میں اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے اور اس کے تو بہت درجات ہیں سنے ہیں پڑے ہوں گے ہدایت کا ایک ادنا درجہ ہے ایک اعلی درجہ ہے ایمان کا ایک ادنا ایک اعلی درجہ ہے اور روز روز جب ہم اللہ سے ہدایت مانگیں گے آج جو ہم کو ہدایت ہوگی دس سال کے بعد بھی ہم وہی ہدایت مانگ رہے وہ کہ اب اس کے درجات بڑھ رہے ہیں اور یہ ہدایت کیا ہے تو پھر آگے ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے سراۃ الزین ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے پھر پانچویں پارے میں انعام کن پر کیا ہے الاک الزین ان ام اللہ من النبیین و صدیقین و شہدا امبیا تو نہیں رہے لیکن انبیاء کے وارث ہیں صدیقین شہدا تو چلے گئے و صالحین صلحہ ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں رب کائنات نے ہم کو دو چیزیں دی ہیں ایک جسم دیا ہے ایک روح دی ہے جب ہم ماں کے بطن سے باہر نکلے تو چند کلو کے ہم تھے لیکن اس جسم کو ہم نے دو ٹائم کی چائے دو ٹائم کا کھانا دیا تو بڑھتے بڑھتے یہ ساٹھ ستر کلو کا بن گیا پانچ چھ فٹ کا بن گیا اور اس کے ساتھ اصل چیز روح تھی اور اس روح پر محنت نہیں ہو رہی ہے اگر جسم کسی جگہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے فوراً ہم ڈاکٹر ڈھونڈ لیتے ہیں آنکھ کا ڈاکٹر کان کا ڈاکٹر دماغ کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں مگر جو وہ روح ہے وہ بھی بیمار ہے اور اس کے لیے ہم کوئی ڈاکٹر ڈھونڈتے نہیں ہیں دونوں کے لیے رب کائنات نے اپنے اپنے ماہر ڈاکٹر رکھے ہیں جسم کے ڈاکٹر جسم کے ہاسپٹل ہے اور روح کے ڈاکٹر اس کے بھی رب کائنات نے ماہر علاج ماہر علاج کرنے والے جب انبیاء ہوا کرتے تھے تو روح کے وہی ڈاکٹر ہوا کرتے تھے انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد جو انبیاء کے وارث ہے وہ اس روح کے ڈاکٹر ہیں جب اب کبھی ہم نے اس چیز پر محنت کی جو جسم ہے اور اس چیز پر محنت نہیں کی جو روح ہے جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے دو پہلوان ہیں ایک پہلوان کو ہم نے پورے سال کھلایا پلایا موٹا تازہ کیا اور دوسرا ہے اس کو کچھ نہیں کھلایا اب کشتی اور مقابلے کا زمانہ آیا دونوں کو چھوڑا اور جس کو ہم نے پورے سال کھلایا پلایا ہو وہ آنے واحد میں ہی اس دوسرے کو پٹک دے گا اسی طرح یہ دو پہلوان اور ایک ہے جسم ایک ہے روح ہم راستے پر چل رہے ہیں آنکھ یہ جسم ہے غیر محرم آگے سامنے سے خوبصورت لڑکی ہے تو یہ جسم اس کو ہم نے کھلایا پلایا وہ اس کی طرف دیکھنا چاہتا ہے اندر سے روح کرنٹ مارتا ہے میں مت دیکھ اب دو کا مقابلہ ہوا ایک کو تو ہم نے پورے بیس تیس سال کھلایا اور دوسرے کو کوئی دوائی نہیں دی تو ظاہر سی ہے سی بات ہے تو جیتے گا وہی جس پر ہم نے محنت کی ہے اور اسی طرح چلو دو آدمی کسی کی گیبت کر رہے ہم بھی چڑھ رہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے وہاں اور کان ایک جسم ہے تو کان کو مزہ آتا ہے چلو ہم بھی اس میں شامل ہو جائے کیونکہ گیبت کا کرنا بھی ایسا ہے جیسا اس کا سننا ہے بہت بڑا کبیرہ گنا ہے اور اندر سے روح کرنٹ مارتا ہے میں مت سن گنا ہے مگر جسم پر ہم نے محنت کی ہے تو جسم ہی جیت جاتا ہے لہذا جس طرح ہم جسم پر محنت کرتے ہیں دو وقت کا کھانا اگر کبھی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجے کی فکر اس طرح روح کو کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کی غذا کیا ہے پانچ وقت کی نمازیں قرآن کریم کی تلاوت اور جب پھر یہ زیادہ کبھی کبھی جسم بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کو ہمارا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ہاسپٹل میں میری نگرانی نے چند روز گزارنے اسی طرح روح کی کی بھی جب زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے تو کسی ماہر ڈاکٹر کے صحبت میں اس کی نگرانی میں چند روز گزارنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اچھا موقع رمضان المبارک آ رہا ہے خانقاہیں شروع ہو جاتی ہے ہر جگہ ایک ماحول بن جاتا ہے اہل اللہ اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں سمجھو یہ ایک روح کا ہاسپٹل قائم ہو گیا ہے اور جو روح کے مریض ہیں ہم سب تو ہم سبوں کو چاہے ان ہاسپٹلوں میں اپنے آپ کو ایڈمٹ کرے کوئی دو کچھ لمحے کے لیے کوئی دو دن کوئی تین دن کوئی دس دن اور ڈاکٹر اپنی نگرانی میں رکھ کر کس وقت اس کو کیا ڈوز دینا ہے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد یہ صحیح سلامت اپنے گھر آ جائے گا اور اس کے بعد اس کا اثر رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد الیاس ہے نائنٹی فور میں پہلی مرتبہ میں مڈاگاسکر پہنچا اس وقت اس وقت حضرت مفتی صاحب کے کہنے کے اوپر میں مجمع کے سامنے بیٹھا ہوں مجمع کے سامنے آج میں تقریباً پورے اٹھائیس سال کے بعد بیٹھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میری زبان سے کچھ جذباتی باتیں بھی نکل جائے میں سیدھا پوائنٹ پہ آتا ہوں نائنٹی فور میں جب مجھے مڈاگاسکر اتارا گیا تو اس سے پہلے مجھے ایک اچھے ادارے کے اندر میں تعلیم دلائی گئی اور تیار ہی مڈاگاسکر کے لیے کیا گیا موریشس اترا پندرہ دن وہاں پر رکھا وہاں کے علماء نے مڈاگاسکر کے حالات دیے اس کے بعد ریونین بلایا اور تقریباً ایک مہینہ ریونین کے اندر میں مجھے سمجھایا گیا مڈاگاسکر کیا ہے کیسا ہے آپ نے کسی قیمت کے اوپر ہمت نہ ہارنی ہے نہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنا ہے مجھے اتارا گیا تماتاو کیپیٹل سٹی ہے انتانا نریب لیکن اس زمانے سے اب تک ایک فلائٹ چلتی ہے ایئر اوسترال تو رینیون سے تماتاؤ ایوری وینسڈے ابھی بھی وہی ٹائم ہے ابھی بھی اس کا وہی ٹائم ہے تو مجھے جب وہاں پر پہلے دن میں اترا اور درج حفظ کی ذمہ داری ایک ادارہ قائم کرنے کی ذمہ داری ایک داولوم بنانے کی ذمہ داری ان ذمہ داریوں کے ساتھ پورا برین واش پورا کمپلیٹ تیار کر کے اتارا گیا تھا جیسے ایک فوجی کو پوری تعلیم دے کر میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے آہستہ آہستہ حالات کو دیکھا تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو سنی پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے آٹے میں نمک کے برابر اور وہاں پر شیعہ حضرات کاروباری لحاظ سے اکونومی لحاظ سے گورنمنٹ کے معاملات کے لحاظ سے بہت مضبوط اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے خان تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں داؤدی بوہرا اور چوتھے نمبر پہ ہوتے ہیں ہندو بنی اب ان حالات کو جب میں دیکھتا رہا اور مدرسے کے کام کاج کو چالو کیا تو ہم سے پہلے بھی وہاں پر استاذ تھے لیکن وہ سب ایک سچ بات ہے جب ہمارے ہی اندر میں کوئی کمی آتی ہے تو تاریخ کے اوراق نے وہ وقت بھی دیکھا ہے لمحوں نے غلطی کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے اٹھارہ سو ستاون ایٹین ففٹی سیون سے ہم لوگ وہاں پر آباد ہیں گجراتی صورتی بہت بڑی بڑی فیملیاں وہاں سے گزری ہے لیکن آج تک کوئی ایسا بڑا ڈاولوم یا بڑا ادارہ قائم نہیں ہو سکا ان لوگوں کے ذہن کو صرف درج ہس پہ رکھا گیا ہے تو اس وقت پھر میں نے حفظ کی ذمہ داری لی تو چھ مہینے میں پتا چلا کہ مجھے کسی قیمت پہ چلایا نہیں جائے گا نہ چلنے دیں گے لیکن بیک اپ کے اوپر پیچھے موریشس انڈین سے ساؤتھ افریقہ سے فیملی اور احباب نے بولا کہ آپ نے ہمت نہیں ہار لی اور ہارتا بھی کیسے پاکستان کے اندر میں رہ کر جو تعلیم لی تھی وہ بھی بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے علماء مولانا مسعود اظہر جیسا عالم جو میرا استاد ہے تو مجھے ہمت ہارنے کی ضرورت کیا ہے اس کے علاوہ کیسے ہمت ہارتا جب بندے کا بھروسہ اپنے رب پر ہو کیونکہ رب کی طاقت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو چلا سکے ایسے دن آئے میں بہت مختصر بات کروں گا ایسے دن آئے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا کہ اب آپ کو نیکسٹ فلائٹ میں بٹھا دیا جائے گا میرے پاس اس زمانے میں پاکستانی پاسپورٹ تھا تو اس حالات کے اندر میں میں ایئرپورٹ سے بھی باہر آیا میں نہیں گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچانک انتظام کیا میں نے ایک یمنی لڑکی سے نکاح کیا ان کے پاس دو سٹیزن تھی ملاگاسی گاسی اور یمنی نیکسٹ ڈے جمعہ کو نکاح ہوا سیٹرڈے کے دن میں نے کورٹ پیپر لے لیے تو میں وہاں سے نہیں نکل پایا شیوں کا خطرناک زور تھا کہ کسی بھی قیمت کی اس کو یہاں سے نکالو میں نہیں نکلا مجھے مدرسے سے ہٹا دیا گیا امامت سے ہٹا دیا گیا پھر میں حالات سے لڑتے ہوئے چلتا رہا تقریباً ڈیڑھ سال ہوا ڈیڑھ دو سال اور پھر فیملی نے کہا کہ آپ واپس آ جاؤ میں واپس گیا ساؤتھ افریقہ آیا کچھ سال یہاں پر گزارے واپس پھر ایک بار والد صاحب نے بولا کہ آپ واپس جاؤ تو پھر الحمد میں 2002 میں دوبارہ پہنچا اب یہ وہ دن تھے کہ کسی قیمت کے اوپر واپسی نہیں ہے تم مرو قبر بناؤ زمین نہیں ہے تو زمین خریدو اپنی قبر کی تیاری کرو واپس نہیں آنا ہے تو حالت ایسے خطرناک تھے کہ اپنے جو سنی حضرات ہیں وہ ان کی ماتحزی میں چل رہے ہیں آج بھی وہی حال ہے تو الحمدللہ ہمت تھی اللہ کا بہت بڑا کرم احسان اور اللہ کا بہت بڑا سپورٹ تھا تو حالات ایسے ہوئے کہ دین مدرسے کے اندر میں اب رہ نہیں سکتا تھا نہ امامت کرا سکتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ایک کمپنی کھولتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا تو میں نے ایک کمپنی کھولی اور کاروبار چالو کیا تو اس کے اندر میں اس سے ڈبل مصیبت کیونکہ جو بڑے بڑے مگر وہ تو کبھی آگے نہیں آنے دیں گے لیکن پھر بھی کبھی ہم نے ہمت نہیں ہاری چلتے رہے ہمیشہ کسی بینک میں جاؤ کسی جگہ پر جاؤ مولوی داڑھی والا جبے والا میں ایک دم فرینکلی بات کر رہا ہوں مجھے اس وقت بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور جو فیک ہے سچ ہے وہی بتا رہا ہوں تو ہر جگہ بس ایک عالم کو اس طریقے سے دیکھا جاتا تھا کہ مطلب جینا مشکل ہو گیا پھر میں نے کچھ اپنے آپ کو بدلا اپنے حالات کو بدلا اور ان کے ساتھ مل جل کر چلنے لگا تقریباً یہ پورا جو وقت تھا میرا اسی حالات کے اندر میں گزر گیا اصل اگر کوئی بھی چیز کرنی ہے تو آپ کے پاس وہاں کے سٹیزن چاہیے آپ کے پاس وہاں کا آئیڈینٹی کارڈ چاہیے اس کے علاوہ نہ آپ کچھ خرید سکتے ہو نہ کچھ کر سکتے ہو نہ آپ ایک کمیٹی بنا سکتے ہو نہ ایک ایجوکیشن کے ادارے تیار کر سکتے ہو نہ کوئی این جی او بنا سکتے ہو تو ویٹ انتظار انتظار انتظار پھر کاروبار چمکا اللہ نے اس میں برکت دی تو دنیا داری چڑھ گئی اس میں لگے رہے دو ہزار انیس میں ہماری فیملی نے ہماری اہلیہ نے وہ پیپر لکھ کے کورٹ کو دیا اور ہم کو دو ہزار بیس جنوری کے اندر مہینے میں کورونا سے پہلے سٹیزن آیا نیوز پیپر میں کہ آپ کو سٹیزن دیا جاتا ہے تھوڑی ہمت اور کھل گئی دو ہزار اکیس میں آئیڈینٹی کارڈ آ گیا پھر ہمت کھلی اور دو ہزار تیئیس کی تیرہ تاریخ کو مجھے وہاں کا پاسپورٹ دے دیا گیا تب جا کر مجھے سکون ہوا کہ اب میں کچھ کر سکتا ہوں اس سے پہلے پاسپورٹ آنے سے پہلے پچھلے سال رمضان سے پہلے حافظ بشیر صاحب سے میرا رابطہ رہتا تھا تو مجھے کہا کہ وفد آنے والا ہے آپ تیار رہو میں سفر میں تھا نہیں ہو سکا بقرعید سے پہلے حضرت مفتی صاحب چھ جون کو ایک ڈیلیگیشن کو لے کر پہنچے اور میرے لیے تو بس خوشی یا اب جو بھی کہہ لیں میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی دن نہیں تھا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ اشارے تھے کہ اب کچھ بدلنے والا ہے اب کچھ ہونے والا ہے تو دو دن کا سفر تھا اس دو دن کے سفر کے اندر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو پھر دینداری کی طرف اپنی جو پرانی ذمہ داری تھی جو پرانی فائل تھی اس کو نکالا اس کی طرف تھوڑا دھیان دیا اور الحمدللہ آج دو دن پہلے میں صرف مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا اور آج سولہ تاریخ کو آنے والی سولہ تاریخ کو ہمارے پاس دو بلڈنگ تیار ہو جائے گی مفتی صاحب کے سفر کے بعد ہم نے ایک بہت بڑا زمین کا سودا کیا اور اس کے اندر میں کسی کا کنٹریبیوشن نہیں الحمد للہ اللہ نے تجارت میں ایسا چمکا ہے کہ آج سب کچھ کر سکتے ہیں تو زمین کا بہت بڑا سودا کہ اب وہاں کے قاعدے قانون الگ ہے وہ زمین کے پلان اس کے اوپر کیا کیا مدرسہ مسجد بورڈنگ یہ کہاں رکھیں گے کیسے کریں گے تو وہ ابھی چل رہا ہے مدرسے کے لیے جی ایک مدرسے کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ میرے سے پہلے سے فکر تھی پچھلے تقریباً چھ سات مہینے سے کہ اس کو کام چالو کرنے سے پہلے کسی بھی قیمت کے اوپر علی با سے ایک مکتب چالو کر دیا جائے کیونکہ جب مکتب چالو ہوگا تو ایک ذمہ داری پیدا ہوگی کہ آگے کیا کرنا ہے کیسے چلانا ہے وہاں پر ایک پرابلم کہ آپ اردو نہیں پڑھا سکتے ہو کیونکہ میں نے کوشش کی تو گورنمنٹ کے لوگ بھی بلا کے پوچھتے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن والے پوچھتے ہیں کہ اردو اور یہ تو آپ کی زبان ہے ہمارے یہاں تو ملاگاسی چلتی ہے تو پھر اس میٹنگ کے اندر میں میرے منہ سے اللہ نے ایسا وف الفاظ نکالا میں نے بولا ہم ملاگاش کر کے ہیں اب ہو گئے ہیں لیکن ہمارے مذہب کی اور ہمارے قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے اور ہم عربی سے چالو کریں گے بھلے ہم اردو نہ پڑھائیں عربی ہوگی فرینچ ہوگی ملاگاشی ہوگی انگلش ہوگی تو وہ جارے والوں نے سائن کر کے پیپر دے دیا این جی او کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو تو الحمدللہ یہ آنے والی سولہ تاریخ کو وہ جو دو بلڈنگ ہیں وہ ابھی ہم نے میں نے خود اپنے لیے تیار کر لی ہے ایک بلڈنگ میں تین اپارٹمنٹ ہیں جس کے اندر میں تین استاد آئیں گے ایک استاد وہاں پر تھے مفتی عادل صاحب پاکستان سے آئے تھے ملتان مولانا طارق جمیل کے مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے بہت اچھی صلاحیت ہے تو وہاں پر ایک اور ادارہ پندرہ سال سے چل رہا تھا چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنی میں کامیاب کرے وہ مرحوم مفتی الیاس لالا جو انگلینڈ میں پڑھ کر آئے تھے ہمارے دوست بھی تھے اور تقریباً دس بارہ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ان کی بنائی ہوئی بہت اچھی بلڈنگ ہے اس کے اندر میں مسجد ہے چھوٹی سی لیکن جب چلانے والا ہی نہیں رہا تو پیچھے سے لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے چلنے ہی نہیں دیا اب حالات ایسے ہیں کہ جب تک ہم اس قوم کی طرح ان لوگوں کی طرح گل مل کر ان کی سوچ کو سمجھ کر نہیں کر سکتے نہیں چل سکتے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے چاہے کتنی کوشش کر لو تو اتنے سالوں میں ملاگاسی زبان سیکھی آج مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے لیکن ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے جب میں نے ملاگاسی سیکھنا شروع کیا سب سے پہلے ان کے جتنے خراب الفاظ ہیں چاہے وہ گالیاں تھیں چاہے وہ کراہیت بھرے الفاظ تھے پہلے میں نے وہ لکھے لوگ مجھے پوچھ رہے کیوں لکھے مجھے تو پتا چلے کون دعا دے رہا ہے کون گالی دے رہا ہے تو یہ سیکھنے کا طریقہ تھا اب جو ملاگاسی قوم ہے اگر اس کے بارے میں بولا جائے انتہائی ہمبل انتہائی شریف آپ پکڑ کے دو چماٹ مار دو بولو کلمہ پڑھ دو وہ پڑھ لے گا پاکستان کی جماعتیں بارہ مہینے ایک جماعت کی جانے کی تیاری ہوتی ہے دس دن پہلے دوسری ایک جماعت آ جاتی ہے سال کی ایک جماعت آج میں تیس سال سے دیکھ رہا ہوں نائنٹین نائنٹی فور سے اور ایک چار مہینے کی جماعت یا تو چار مہینے کی جماعت پیدل ہوگی یا سال کی جماعت پیدل ہوگی ان کے ساتھ بھی چلے رہے جو وہ پبلک ہے وہاں کی وہ بہت پیاسی ان کو کچھ بھی سیکھا سیکھنے کے لیے تیار اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو ایسی آواز دی ہے ایسی آواز دی ہے کہ اگر ایک چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن شریف پڑھے ہم سوچتے ہیں کہ کیا اندر میں گلے میں کوئی مشین رکھی ہوئی ہے اتنا بہترین پڑھتے ہیں تو یہ سولہ تاریخ کو میرے پاس جو جو دو بلڈنگیں ہیں ایک کمپنی والے نے بنائی آفس کے لیے کہ تین بہت بڑے اپارٹمنٹ ہیں اس کے اندر میں کوئی سی اے وغیرہ رہیں گے اور یہ جو ہے وہاں پر آفس ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر ٹو آفس اس کے بعد تھری آفس اس کے بعد تو دو بڑے بڑے ہال اور چوتھی منزل کے اوپر بہت بڑا ہال تو تین سال تک انہوں نے انتظار کیا پبلسٹی کی کسی نے نہیں لیا بالکل نیا بلڈنگ کسی نے نہیں لیا تو میرے پاس اس کی آفر آئی میں وزٹ کرنے کے لیے گیا داول زکریا کے مولانا شعیب صاحب انیا جو یہاں پڑھ کے گئے ہیں ایک بات اور میں بتانا بھول گیا کہ جب میں وہاں پر شروع شروع میں گیا تو حالات میں لکھ کر حافظ بشیر صاحب کو دیتا تھا تو انہوں نے بولا آپ سے جتنے طالب علم ہو سکے ان کو سیدھا ساؤتھ افریقہ بھیجو یہاں پہ عالم بناؤ وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے ادھر بھیجو تو اس زمانے میں میں نے تقریباً بارہ سے تیرہ طالب علم بھیجے سب کے سب عالم بنے اور آج کچھ رینیون میں ہے مولانا جعفر سب سے پہلے آئے تھے وہ فرانس میں ہے مول شعیب انیا وہ اس وقت ملاگاسکر میں ہے اور آج مولانا شعیب انیا کیونکہ اس کے پاس بھی ملاگاسی سٹیزن ہے تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں فائنانشلی طور پہ میں ان کے ساتھ ہوں باقی کی چیزیں ارینجمنٹ کرنا وہ سب میں وہ میرے ڈاکیومنٹیشن میں وہ میرے ساتھ ہے اور جب وہ بلڈنگ کی بات میرے سامنے آئی تو مولانا شعیب نے ساتھ ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے میں نے دیکھا اندر بھی نہیں گیا سیدھا ڈن کیا سودا کیا میں نے بولا یہ تین سال کا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ اور یہ چھ مہینے کی ایڈوانس اسی وقت کھڑے کھڑے وہیں دے دیا سولہ تاریخ کو وہ لوگ ہم کو چابی دیں گے جو جو ایک بلڈنگ ہے استاد تین استادوں کے ریزیڈینس کی اس کے پیچھے جگہ خالی تھی کچن بن رہا ہے ابھی اور ایک سائڈ کے اوپر یہ وزو خانہ بن رہا ہے اور اوپر جو ہال ہے اس ہال کے اندر میں الحمدللہ مسجد کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور رمضان کی تراوی مکمل قرآن شریف دو حفاظ بھی لے لیے وہاں پر ہوں گے اور دو منٹ لوں گا مراگسکر کی جو اندرونی حالت ہے وہ وہاں کے لوکل پبلک کی وجہ سے نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں کی لوکل پبلک ان بیچاروں کے پاس دو ٹائم کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کو ان چیزوں میں کوئی یہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو بیک اپ کے اوپر جو شیعہ حضرات ہیں آج یقین کرو کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے two thousand Malagasy student two thousand طالب علم وہ ایران کے اندر میں تعلیم لے رہے وہ مولی شعیب صبح شام فون کرتے مولانا کچھ کرو مولانا کچھ کرو یہ دو ہزار آئیں گے تو ہم جو بچے ہوئے ہمارا جینا مشکل کر دیں گے ایک بات دوسرے نمبر کے اوپر قادیانی وہ اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کتنی مرتبہ میں مسجدوں میں جماعتوں کی نصرت کے لیے گیا تو قرآن شریف اٹھا کے دیکھا تو قادیانیوں کا پرنٹ ہوا پرنٹ ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں بدل چکی ہے اور مراگاس جیسا جزیرہ صرف تین گھنٹے کی فلائٹ پر ڈائریکٹ فلائٹ ہے ڈائریکٹ فلائٹ ہے میاں فارمس والے کتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ اپنے طریقے سے الحمد مکتب مدارس چلا رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر میں سے جو ایک بندہ کھڑا ہونا چاہیے اس کے لیے مجھے تیس سال محنت کرنی پڑی اور انہی تیس سالوں کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اولاد دی بیٹا یہاں حفظ کر رہا ہے اور وہ بہت فکر مند ہے زمین بہت وسیع ہے پورا مڈاگاسکر خالی پڑا ہوا ہے جتنی پبلک ڈیلی صبح سے شام تک جوہنس برگ میں داخل ہو کے واپس نکلتی ہے اتنی پورے ملک کی پاپولیشن ہے آپ حضرات سے دعا خصوصی دعا اور ایسی دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس جنگل کے اندر میں ادارہ قائم کرے آنے والے آٹھ سال کا ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ آٹھ سال کے اندر میں پہلی جماعت فارغ ہو کے نکلنی چاہیے اور دارو حصہ ہو جانا چاہیے اس لیے میں مفتی صاحب کے پاس آیا دعا کے لیے جون میں جب مفتی صاحب آئے ان کے ایک سفر نے کہیں دلوں کو بدل دیا اور اگر میں میرے بیک گراؤنڈ کے اوپر دو باتیں بتاؤں یہ سب اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے بھائی میرے بچپن میں میں جب دابل مدرسے میں پڑھا مولانا احمد بزرگ میرا استاد ہے حفظ کا اس کے بعد میں یو پی میں پہنچا ہردوئی تو ہردوئی جیسی جگہ مولانا ابر الحق صاحب مولانا امیر قاری امیر الحسن صاحب وہ بھی حضرت زکریہ کے خلیفہ تھے اور مولانا بشارت علی مولانا عبد الغنی فلپری کے خلیفہ تھے ایک صف میں تین ولی کھڑے ہوتے تھے ہم ان کے آگے پیچھے اگل بغل میں ہوتے تھے یہ دعائیں یہ برکتیں حکیم اختر صاحب آئے تو ان کی صحبت کے اندر میں مطلب خیر وہ تو وہاں اپنی خود کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور جب حضرے میں میں رہتا تھا وہاں ان کا مہمان خانے کے اندر میں ان کو رکھا گیا تھا تو ان سے میری بہت محبت ہو گئی تھی تو انہوں نے بولا ایک بار وزٹ کرو پاکستان تو ہم نے دو سال ہر دو نکالنے کے بعد والد صاحب کو شرارتی بھی تھے الٹی سلٹی پٹی پڑا کے پاسپورٹ لے کے بائی ٹرین چلے گئے پاکستان ساڑھے سات سال نکالا اچھے سے اچھے بزرگوں سے ملے ان سے بیٹھے ابھی مجھے یاد آ رہا ہے ان باتوں کے اوپر شیخ مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد جب میں ہردوئی پڑھتا تھا صرف دس دن ان کی ملاقات کے لیے میں جلال آباد گیا تو یہ وہ برکت ہے کہ جو ہمیشہ دل کے اندر میں کچھ کہتی ہے کچھ کمی ہے کچھ باقی ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے پیسہ صبح کارٹون بھر کے آتا ہے شام کو کارٹون بھر کے آتا ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے سکون نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے باقی اگر کوئی عالم کھڑا ہو کے بولے کہ میں بخاری کا حافظ ہوں تو وہ ہوگا لیکن اگر اس کے اندر میں وہ اللہ والوں کی محبت فکر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں وما علینا البلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام دوستو اور ساتھیوں ہم نے علماء کرام کے بیانات اور نصیحتیں سنیں مولانا برحان صاحب نے شعبان المبارک کے متعلق نصیحتیں فرمائی کہ ہمیں رمضان المبارک شعبان میں اور رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو محمل اور بیکار نہیں بنایا انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو محنت کرے گا مشقت برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلق نل انسان فی کبد انسانوں کو ہم نے مشقت میں ڈوبا ہوا پیدا کیا ہے جیسے دنیا کی مشقت اٹھاتا ہے اور کرتا ہے اسی طرح دین محنت اور مشقت بھی کرے گا رجب میں ہو تو رجب بھی مبارک مہینہ ہے روزہ رکھنے کے لیے شاہبان ہے تو شاہبان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان ہے تو وہ تو سب کو معلوم ہے کہ دن کو بھی عبادت ہے رات کو بھی عبادت ہے پھر جب عید کا موقع آئے تو لوگوں کی عید صرف عیاشی کے لیے ہے اور کھیل کود کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کی عید مستی نکالنے کے لیے شراب کباب کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی عید خوشی کے ساتھ ساتھ اچھا کھانا کھاؤ اچھے کپڑے پہنو ملاقاتیں کرو عید مبارک کہو تقبل اللہ منا و منکم اللہ تعالیٰ تم سے قبول کرے ہم سے قبول کرے یہ کہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید میں بھی مشقت ہے دینی ہیں دینی مشقت اس میں بھی ہے دنیاوی راحت ہے لیکن اس کے ساتھ دینی مشقت ہے اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا مشقت کی جگہ ہے خلق نل انسان بھی کبد اس لیے عید کے متعلق علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ او مسلمانوں لسل عید اللمس الجید ولاکن لحید علم خافا و امین الوحید عید اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو اچھے اچھے کپڑے پہنے فقط بلکہ عید اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھمکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقوبت اور عذاب سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے اس کے لیے عید ہے اگر اسی عید کے اندر آدمی شراب نوشی کرتا رہے بدفعلیاں اور بدکاریاں کرتا رہے ظلم کرتا رہے حرام حلال کی تمیز نہ کرے اور جیسے آپ نے سنا کہ کان کی بھی عبادت ہے آنکھوں کی بھی عبادت ہے منہ کی بھی عبادت ہے ہاتھ پاؤں کی بھی عبادت ہے پیٹ کی بھی عبادت ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالو اگر یہ کام نہ کرے اور اپنے آپ کو وہ عید سے محفوظ نہ رکھے اس کے لیے کوئی عید نہیں اس لیے تبلیغ حضرات فرماتے ہیں خوب محنت کرنے کی جگہ دنیا ہے وہ خوب آرام کرنے کی جگہ قبر ہے مسلمان کے لیے اور بہترین مزے اڑانے کی جگہ جنت ہے دنیا میں ابھی ہمارا سال ختم ہو رہا ہے طالب علم امتحان کے لیے محنت کر رہے ہیں جیسے فارغ ہو جائیں گے تو پھر رمضان کی تیاری رمضان میں قرآن کریم سنانا قرآن کریم کا سننا دن کی عبادات رات کی عبادات اس کے لیے تیار ہوگی پھر عید کے چند دن کے بعد پھر دینی کام میں لگ جائیں گے تو یہ دنیا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے متا فرمایا اور متا کا مطلب یہ ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں متا جس کپڑے سے برتنوں کو دھونے کے وقت صاف کرتے ہیں تاکہ روغن وغیرہ تیل وغیرہ صاف ہو جائے اس کو کہتے ہیں تو اس میں بتلایا گیا کہ دنیا متا ہے یعنی یہ محبت کی چیز نہیں ضرورت کی چیز ہے اس سے ایسی محبت محبت کا مطلب حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے جائز اور ناجائز کی تمیز نہ کرے مال اللہ نے دیا ہے اور دین پر خرچ نہیں کرتا ایسا نہ کرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو وہ بھی مسلمان کے لیے محنت کا وقت ہے لیس عید لمن لبس جدید ولا کن العید لمن خافا و امن اللہ تعالیٰ کے وعید سے بچے اور عرب لوگوں کی عادت تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ عید کے موقع پر سواریوں پر سوار ہو کر سواریوں کو دوڑاتے تھے اونٹوں کا مقابلہ کراتے تھے صحرا میں جا کرتا صحرا میں جاتے تھے میدانوں میں جاتے تھے تو بتلایا لے سلعید علیمن ر کے بل متوایا فلاقن غفر له الخطوایا اس کے لیے عید نہیں ہے کہ جو سواریوں پر سوار ہو کر کے سواریوں کو دوڑائے لیکن اس کے لیے عید ہے جس کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے انسان سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں کبھی کبیرہ گناہ کبھی صغیرہ گناہ کبھی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے کبھی مشتبی چیزیں کھا لیتا ہے شبہ والی چیزوں کو اسی طرح کبھی خلاف اولا جو بہتر کام نہیں ہے وہ کر لیتا ہے کبھی ایسا مباح کام کرتا ہے جس کا نتیجہ حرام ہو ہے تو مباح لیکن اس کا نتیجہ خراب نکلا تو ان سب کے بارے میں بتایا کہ جس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے توبہ کر لے سچی توبہ کر لے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کی سواری گم ہو جائے اور اس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو اور یہ اٹھے اور سواری غائب ہو اور وہ یہ سوچے کہ اب تو میں مر جاؤں گا اور اتنے میں اس کی اونٹنی اس کی سواری آ جائے یہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے راضی ہو جاتا ہے لمن خاف الوعی فرمایا لمن رکب المتوایا ولیکن العید لمن غفر له الخطوایا جس کے گناہوں کی معافی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچی توبہ کر لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو عرض کرنے کا یہی مقصد ہے کہ محنت میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو جیسے مولانا نے فرمایا کہ درجات کی انتہا نہیں ہدایت کے درجات کی انتہا نہیں دن سرات المستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے حالانکہ وہ اعلیٰ درجے کی ہدایت پر ہے لیکن جیسے جنت کے درجات کی انتہا نہیں اسی طرح ہدایت کے درجات کی بھی انتہا نہیں اور عرب کا طریقہ تھا کہ وہ عید کے موقع پر عود کو جلاتے تھے اور عود کی دھونی اور دھواں لیتے تھے اور باہر جنگلوں میں جاتے تھے سہراؤں میں جاتے تھے تو علماء نے کہا لیس العید لمن بخر بالعود ولیکن العید للتائب الذي لا يعود اس کے لیے عید نہیں ہے جو بخور کو جلاتا رہے اور دھوئے کو لیتا رہے عید اس کے لیے ہے جو توبہ کر لے اور اپنی توبہ پر قائم رہے اپنی توبہ پر جمع رہے اپنی توبہ کو نہ توڑے ایسا نہ کہے کہ توبہ توبہ کرتے کرتے ہم نے توبہ توڑ دی اف میری توبہ سے توبہ توبہ توبہ کہ اٹھی ایسا نہ کہ ہماری توبہ سے توبہ کرے ہماری توبہ اپنی توبہ پر جمے رہے جمع رہے تو اصل میں توبہ ہے ایسا بھی نہ ہو کہ جلوت میں توبہ ہے اور خلوت میں گناہ ہے آج کل تو خلوت کی آلات نکلے ہیں آپ کہیں گے کہ بچے سو رہے ہیں نوجوان سو رہے ہیں اور وہ کمبل کے اندر بلینکٹ کے اندر وہ پوری دنیا کا تماشا دیکھ رہا ہے تو یہ ایسے آلات نکلے ہیں جن آلات میں گناہوں میں خلوت میں جلوت ہے جلوت میں خلوت ہے خلوت میں جلوت ہے خلوت میں بیٹا ہے اور یہ ایسا ہے جیسے پوری دنیا کی مجلس میں بیٹا ہے جلوت میں خلوت ہے کبھی کبھی اسٹوڈنٹ بیٹا ہوگا جلوت میں سب کے سامنے لیکن چپ سے دیکھتا ہوگا جو مرضی ہو دیکھتا ہوگا تو لتا اب لا یعود توبہ کرے اور اپنی توبے پر ایسا جمع رہے جیسے کاب ابن مالک رضی اللہ ہو مورارا ابن ربیعہ ہلال ابن امیہ انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی توبے پر اتنے قائم اور دائم رہے کہ اپنی توبہ کا قصہ لوگوں کو سناتے رہے حضرت کعب ابن مالک سے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا اضا عليهم الأرض بما رحبت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے اتنی پکی سوچ اور سچی توبہ کر لی کہ وہ اعلیٰ درجے کے معیار پر پورے اترے اور ان کو اعلیٰ درجے کا مرتبہ حاصل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور عرب لوگ پھر باہر نکل کر عید کے موقع پر فرش بچاتے تھے کارپٹ اور قالین بچاتے تھے اور اس پر بیٹھ کر کھانا پینا رکھتے تھے آرام سے گپ شپ کرتے تھے تو علماء نے کہا کہ لیس العید لمن جلس على البساط ولاکن العید لمن جاوز اس کے لیے عید نہیں ہے کہ جو قالینوں پر بیٹھ جائے بلکہ اس کے لیے عید ہے جس کو اللہ تبارک تعالی پولیس رات سے گزروا دے بولے سراج سے تو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے ام رب کا حتمم مقدیہ متوحرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ کو یہ شک ہوا کہ سب جہنم میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے گزرنا سب کو ہے بعض لوگ بجلی کی طرح اف بجلی کی طرح لائٹ کی طرح گزریں گے بعض لوگ ہوا کی طرح گزریں گے بعض لوگ گھوڑے سوار گھوڑ سوار کی طرح بعض لوگ پیدل کی طرح مراتب کے اعتبار سے بعض لوگوں کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے لیکن آخر کار گزر جائیں گے اور بعض بدبخت اور کم اندر جہنم کے اندر گر جائے گی تو کہتا ہے عید کا اصل موقع تو وہی ہے کہ پولیس رات سے گزر جائے اور پولیس رات سے گزرنے کے لیے کیا کیا اعمال چاہیے اور کون سے اعمال ہے جن اعمال کی وجہ سے پولیس رات سے گزرنا ہوگا آسان آسانی کے ساتھ وہ جو ہم نے بخاری شریف کے آخری حدیث پر کتاب لکھی ہے ہم نے ہمارے ساتھیوں نے اس کا نام رکھا ہے باد بہاری برخت میں بخاری اس میں ان اعمال کا ذکر کیا ہے جن اعمال کی وجہ سے پولیس رات سے گزرنا آسان ہو جائے گا تو کہتے ہیں عید تو اس کے لیے ہے دنیا میں تو محنت ہی کرنی پڑتی ہے اور عرب میں اور عجم میں سب میں یہ طریقہ ہے کہ عید کے لیے مختلف توشے اور مختلف کھانے جمع کرتے ہیں کہا جاتے ہو عید کی خریداری کے لیے تو عید کے لیے اور عید کی خریداری کے لیے کپڑے بھی خریدتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدتے ہیں اور بعض جگہ تو پوری رات پکانے میں عورتیں لگاتی ہیں خواتین اور مستورات پوری رات میں دودھ سے ایک خاص قسم کا کھانا بنتا ہے تو اس میں یہاں گزارتی ہے عید الفطر کے لیے تو علماء نے بتلایا لے الدنیا انما دنیا ان تزود بزاد تقو اس کے لیے عید نہیں ہے جو دنیا کے توشے کو جمع کرے اور دنیا کے لیے مختلف چیزوں کو جمع کر لے یہ تو انسان کی حوث اور انسان کی حرص ہے ورنہ ایک قسم کا کھانا کافی ہے اچھا کھانا ایک قسم کا ہو بس اور صحابہ کرام تو تیل بھی نہیں ڈالتے تھے گھی بھی نہیں ڈالتے تھے بلکہ فرماتے تھے گھی الگ کھانا ہے اور گوشت الگ کھانا ہے اور حضرت عمر کے سامنے جب دو کھانے جمع ہوتے تھے تو نہیں کھاتے تھے اٹھاؤ اس کو ہم نہیں کھائیں گے تو کہا کہ جو لوگ عید کے لیے مختلف توشے جمع کرتے ہیں اس کی عید نہیں ہے بلکہ کی عید یہ ہے کہ من تضوت بزاد جس کے پاس تقوا کا توشہ ہے تقوا وقاعقی وقایتن بچنے کو کہتے ہیں اور وقایہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جن کاموں سے وہ عذاب سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائے اور وہ کام نہ کرے جو کام جہنم سے نہ بچائے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ تقوی کا نتیجہ ہے وقایتی بچنا جہنم سے اور جب بچنا جہنم سے ہو صالحہ کے ساتھ تو اس میں خود بخود جنت آ گئی اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کا ایک درجہ ہے تقوی میں نشرک شرک سے بچنا دوسرا درجہ ہے تقوی میں القبائر کبیرہ سے بچنا تیسرا درجہ ہے صغیرہ سے بچنا چوتھا درجہ ہے بدعات سے بچنا پانچواں درجہ ہے مشتبی چیزوں سے بچنا چٹا درجہ ہے ان مباح چیزوں سے بچنا جو مباح چیز آدمی کو گناہ میں ڈال دے بعد مرتبہ کہتا ہے میں بازار جا رہا ہوں فلان دکان میں جا رہا ہوں اور وہاں جانا مباح ہے لیکن وہاں اس کی محبوبہ ہوگی ناجائز محبوبہ اور اس کے ساتھ گپ شپ شروع کرے گا تو پھر ناجائز کی طرف گیا اور اسی طرح عید کے موقع پر لوگ گپ شپ لگاتے تھے گپ شپ کے لیے پوری پوری رات بیٹھ جاتے تھے پرانے زمانے میں تو لائٹ نہیں تھی جب لائٹ نہیں تھی تو چاند کی چاندنی میں چاند کی روشنی میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے <clears throat> کہ کل چودویں کا چاند تھا شب بھر رہا چرچا تیرا اور کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا اور ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم ہنس دیے ہم چپ رہے ہم ہنس دیے مقصود تھا پردہ تیرا یہ گپ شپ ہوتی تھی تو بتلایا کہ جی، دنیا محنت کی جگہ ہے گپ شپ کی جگہ نہیں ہے اس لیے ن سل عید المن وقت ہو فی قیل و یقول بل العید ولا کن العید لمن اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم گپ شپ میں وقت کو ضائع کرنا لقد خلقنا الانسان فی کبد اس کے مخالف ہے بلکہ جس نے قال اللہ اور قال الرسول میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابیداری میں جس نے وقت گزارا اس لیے ہمارے اکابر محنت کرتے تھے لا الہ الا اللہ پر محنت کرو تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا اگر تم کسی آفیسر کے آفس کے سامنے بیٹھے ہو اور دیر ہو گئی تو آپ ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گے ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ کہیں گے کوئی بات نہیں اگر دیر ہو گئی تو میں ذکر کرتا رہوں گا تو یہ تب ہے جب ذکر کی آدمی پریکٹس کرے لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اس لیے ہمارے حضرات فرماتے تھے ایک وقت میں نہ ہو تو مختلف اوقات میں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ العظیم اور اسی طرح درود شریف اللہ مصلی علی محمد و علیہ مختصر درود اللہ علی محمد و علیہ وسلم اور آل میں صحابہ کی بھی نیت کرے صحابیات کی بھی نیت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی نیت کرے کہ ان پر رحمتیں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب رشتہ داروں کی بھی نیت کرے اور اس میں پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تابے دار تابے داری کرنے والوں ان کی نیت بھی کرے ازواج متحرات کی بھی نیت کرے سب کچھ اس میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے تو حضرت مفتی صاحب کے مکتوبات میں سے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ بار بار توبہ کرتا ہوں مگر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر گناہ سردد ہو جاتا ہے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال تو نہیں کہ کسی وقت سخت گرفت ہو اور دنیا و آخرت تباہ ہو جائے ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ جس سے توبہ پر استقامت نصیب ہو جواب آپ کی پریشانی سے قلق ہے تازہ غسل کر کے تنہائی میں دو رکعت نفر صلاح توبہ کی نیت سے پڑھ لے پھر دیر تک استغفار میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عاجزی سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں مگر تیری مدد حالہ شامل نہ ہونے سے توبہ باقی نہیں رہتی اے اللہ میری خطاؤں کا معاف فرما اور سچی توبہ نصیب کر بغیر تیری مدد کے کوئی توبہ توبہ نہیں نفس اور شیطان دو کتے تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں تیری طرف سے مسلط ہے تو ہی حفاظت فرما تو حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ میری تباہی اور حراکت میں کوئی کثر نہیں پھر جو تسبیحات تجویز کی تھی ان کو شروع کریں جب توفیق ہو اس پر شکر ادا کرے اخلاص اور مداومت ہمیشہ ہونے کی دعا کرے ہر کام ہمت اور محنت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گاہے گاہے حالات سے اطلاع دیتے رہیں صلی اللہ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 وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر Дарут Шариф.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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اخلاص کے ساتھ دینی کام کرنے اور دینی کاموں کے لیے قبول فرما اور وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما اور وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس کو مکاتب معابد خانقاہیں تبلیغ جماعت دینی تنظیموں کو قبول فرما دے اور سب کی حفاظت فرما دے ایمان کامل کے دولت سے نواز دے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے چوروں کی چوریوں سے ڈکیتیوں سے ساحرین کے سحر سے بدخواؤں کی بدخوائی سے نظر بد سے ساحرین کے سحر سے سب کی حفاظت فرما دے ایمان کامل کی دولت سے نواز دے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دے ہمارے مشائق کو ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے اور ان جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے جو باقاعدہ حیات ہے ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و ظائم رکھے علم اور عمل میں برکت عطا فرما دے علم پڑھنے والوں کو کامیابی عطا فرما دے سب کو دینی کاموں کے لیے قبول فرما دے ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے صلی اللہ علی محمد و و آلہ اجمعین ان شاء اللہ مجلس تو بخاری ختم التیس ان شاء اللہ جلسہ مجلس اور بھی ان شاء اللہ آفتر